ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح راستے پر ہیں ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بن اشرف یہودی کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے مکہ گیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم اہل مدینہ میں سب سے معزز اور ان کے سردار ہو ذرا اس حقیر و ذلیل آدمی کو دیکھو تو صحیح جو اپنی قوم سے بھی الگ ہو گیا ہے اور اس میں مبتلا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ حاجیوں کی خدمت کرنا انہیں پانی پلانا اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا ہمارا کام ہے یہ سن کر کاب نے کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو تو اللہ نے ان نشانیہ نشینیا اور یہ آیت نازل فرمائی اور کاب بن اشرف اور اس جیسے اللہ اور رسول کے دیگر دشمنوں کا راز فاش کیا اور ان کا کفر واضح کر دیا اس واقعے کو امام احمد نے محمد بن عادی سے اور ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں روایت کی ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کاب بن اشرف اور ہوئے بن اختب غزوہ احد کے بعد مکہ کے مشرقین کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فیصلہ کن جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے گئے تھے جبت سے مراد بت کاہن جادوگر جادو اور ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اسی طرح تاغوت سے مراد کاہن شیطان ہر گمراہ کن شے بت سرداران یہود اور ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اہل کفر سے مراد مشرقین مکہ ہیں